یسرا بن صفان نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے عبداللہ بن شداد نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعد ابن مالک کے سوا میں نے اور کسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر کرتے نہیں سنا میں نے خود سنا کہ عہد کے دن آپ فرما رہے تھے سعد خوب تیر برساؤ میرے باپ اور ماں تم پر قربان ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار انسٹھ